بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس میں یاسر دانیال خان سسٹم پروگرامنگ کے فورٹینتھ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا پیرل کمیونیکیشن کے بارے میں اور سیریل کمیونیکیشن کے بارے میں پیرل کمیونیکیشن کا ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر پیرل کمیونیکیشن کے تھرو آپ دو کمپیوٹرز کے بیچ میں computer to computer communication perform کر سکتے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ نبل کی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے اور نبل کی کمیونیکیشن پرفارم کرنے کے لیے ہم نے ایک پروٹوکول بھی ڈسکرائب کیا تھا اور ہم نے مینولی بھی دیکھا تھا وہ پروٹوکول کس طرح سے ورک کرے گا اور پروگرامیٹیکلی ہم اس کو کس طرح سے یوز کریں گے اس کے لیے بھی ہم نے سوڈو کوڈ اینالائز کی تھی اس کے بعد ہم نے سیریل کمیونیکیشن کی بات کی تھی سیریل کمیونیکیشن ایسی کمیونیکیشن ہے جس کے اندر کے بٹس سیریلی پاس ہوتے ہیں ہر بٹ کے لیے الگ سے ایک پیرل لائن اویلیبل نہیں ہے بلکہ ایک ہی لائن کے through bits one after the other pass کیے جاتے ہیں اس طرح سے سیریل کمیونیکیشن پیرل کمیونیکیشن سے کمپیریٹیولی سلور ہے لیکن سیریل کمیونیکیشن کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے زیادہ ڈسٹینسز کے لیے سیریل کمیونیکیشن کیونکہ فیزیبل ہے پیرل کمیونیکیشن فیزیبل نہیں ہے اس لیے سیریل کمیونیکیشن کے سیکٹر کے اندر بہت ریسرچ ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ سیریل کمیونیکیشن کے لیے کئی ایسے پروٹوکولز آ رہے ہیں کئی ایسے ڈیوائسیز آ رہے ہیں جو کہ لاٹ فاسٹر ورک کر سکتے ہیں بہت ہائر بینڈ ورتھ جن کی ہے ایک ڈیوائس جو کہ آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے اور سیریل کمیونیکیشن پرفارم کر سکتا ہے اس کو یو آرٹ کہتے ہیں یو آرٹ کے ساتھ آپ کو سیریل کمیونیکیشن پرفارم کرنے والا ڈیوائس اٹیچ کر سکتے ہیں جس طرح سے ماؤس ہے یا پھر ماڈم ہے ماڈم کو اٹیچ کرنے کے لیے ایک پروٹوکول یوز ہوتا ہے کنیکٹیوٹی کا پروٹوکول ہے اس پروٹوکول کو کہتے ہیں R S two three two C جس کو کہ ہم ڈسکس کرنے لگے تھے لاسٹ لیکچر کے اندر لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ایک سلائڈ ڈسکس کی تھی اس سلائڈ کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو آپ کا پی سی ہے اس کو ڈی ٹی کہا جاتا ہے ڈیٹا ٹرمینل اکوپمنٹ اور جو ماڈم ہے اس کو ڈی سی کہا جاتا ہے ڈیٹا کمیونیکیشن اکوپمنٹ اور ان دونوں کو آپس میں انٹرکنیکٹ کیا جاتا ہے using a protocol called R S two two three C اس کے لیے جو کنیکٹر یوز ہوتا ہے وہ D B twenty five connector ہو سکتا ہے اگر وہ D B twenty five connector ہے تو اس کے پن آؤٹس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ پن آؤٹس کا کیا میننگ ہے اور باقی کے جو پن آؤٹس ہیں وہ فری ہوں گے تو آئیے وہاں سے ہی ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے سگنلز ہیں جو بھی سگنلز ماڈرن کو ریکوائرڈ ہیں ان سگنلز کے کیا میننگ ہیں لاسٹ ٹائم ہم نے ان سگنلز کو ڈسکس کیا تھا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان سگنلز کا کیا میننگ ہے تو آئیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پی سی ہے پی سی کے ساتھ ایک ماڈرم اٹیچڈ ہے ماڈرن یو آرٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہے using R S two three two protocol اس کے مطابق سرٹن سگنلز آپس میں یہ دونوں ڈیوائسز ایکسچینج کریں گے یہ سگنلز جو ہیں فلو کنٹرول کے لیے یوز ہوں گے فلو کنٹرول کا یہ مطلب ہے کہ پی سی جب ڈیٹا ٹرانسمٹ کر رہا ہے ڈیٹا ماڈم کو تو وہ اس ریٹ کے اوپر ہی اس کو ٹرانسمٹ کرے جس ریٹ کے اوپر ماڈم اس کو ایکسپٹ کر سکتا ہے یا پھر ماڈم جب یو آرٹ کو ڈیٹا ٹرانسمٹ کر رہا ہے تو اسی ریٹ کے اوپر ٹرانسمٹ کرے جس ریٹ کے اوپر وہ اس کو ایکسپٹ کر سکتا ہے اس سے فاسٹر ریٹ کے اوپر کرے گا تو کوئی بھی اگر پی سی یا ماڈرن کوئی بھی ان میں سے ایک ڈیوائس اگر فاسٹر ریٹ کے اوپر ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس طرح سے ڈیٹا لوز ہو سکتا ہے اس چیز کو فلو کنٹرول کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیٹا کے فلو کو کنٹرول کرنا ہے ایک سرٹن لمٹ کے اندر اندر اس کو رکھنا ہے اس سے زیادہ فاسٹر اس کو نہیں ہونے دینا تو فلو کنٹرول کے لیے سرٹن سگنلز یوز ہوتے ہیں فرسٹلی جو ایک سگنل یوز ہو رہا ہے وہ ڈی ٹی آر کا سگنل ہے ڈی ٹی آر کا سگنل سگنیفائی کرتا ہے ڈیٹا ٹرمینل ریڈی یہ بتاتا ہے کہ جو ڈیٹا ٹرمینل ہے وہ آن ہے اور وہ ڈیٹا ایکسیپٹ کر سکتا ہے یا ڈیٹا ٹرانسمٹ کر سکتا ہے یہ سگنل عام طور پہ پی سی جنریٹ کرے گا اور یہ سگنل جا کے ماڈرن کی ان پٹ بنتی ہے ماڈرن کو جب یہ سگنل ریسیو ہوتا ہے اور ماڈرن بھی جب آن ہوا ہوا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرٹن ماڈل جو ہوتے ہیں انٹرنل ہوتے ہیں یا سرٹن ماڈل جو ہیں ایکسٹرنل ہوتے ہیں جو انٹرنل ماڈلس ہیں وہ سلاٹ کے اندر لگتے ہیں مدر بورڈ کے سلاٹ کے اندر لگتے ہیں وہ ڈائریکٹلی بس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں جو ایکسٹرنل ماڈم ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اسی طرح سے یو آرٹ کے ساتھ یا کام پورٹ کے ساتھ کنیکٹ کیے جاتے ہیں تو اگر یہ کوئی ایکسٹرنل ماڈم ہے تو ایکسٹرنل ماڈم واپس یو آرٹ کے تھرو ایک سگنل سینڈ کرے گا of D S R D S R signal کرتا ہے فار ڈیٹا سیٹ ریڈی یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ڈیٹا سیٹ بھی آن ہے اور وہ بھی ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کر سکتا ہے ایسا ہونے کے بعد جب بھی پی سی ڈیٹا آپ ٹرانسمٹ کرنا چاہے گا ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنے سے پہلے وہ ماڈم کو ایک سگنل پاس کرے گا جسے یہ بتائے گا کہ وہ ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ سگنل ہے of R T S R T S stand کرتا ہے request to send P C اس کو سگنل سینڈ کرے گا of request to send modem اگر اس وقت ڈیٹا ایکسپٹ کر سکتا ہے تو ماڈم اس کو واپس ایک سگنل سینڈ کرے گا C T S C T S stand کرتا ہے کلیئر ٹو سینڈ کا یعنی کہ ماڈم اس کو یہ بتائے گا کہ کلیئر ٹو سینڈ ہے اب پی سی ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے اس طرح سے دونوں کے بیچ میں فلو کنٹرول ہوگا اگر پی سی ہائر ریٹ کے اوپر ڈیٹا سینڈ کرنا چاہتا ہے تو ڈیٹا سینڈ کرنے سے پہلے وہ آر ٹی ایس کا سگنل سینڈ کرے گا لیکن ماڈم اس کو سی ٹی ایس کا سگنل واپس نہیں سینڈ کرے گا اگر اس ڈیٹا ریٹ کے اوپر وہ ڈیٹا ریسیو نہیں کر سکتا ماڈم صرف تب بھی سی ٹی ایس کا سگنل سینڈ کرے گا جب ماڈم کے اندر کیپیبلٹی ہوگی کہ اس وہ مزید ڈیٹا ایکسیپٹ کر سکے تو اس لیے جس ریٹ کے اوپر ماڈرن ورک کر سکتا ہے اسے ہائی ریٹ کے اوپر پی سی ماڈرن کو ڈیٹا نہیں سینڈ کر سکے گا جب پی سی کو سی ٹی ایس کا سگنل ریسیو ہوگا تو P C R X D signal کے اوپر اپنا data rather T X D transmit کرنے کے لیے ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے T X D signal use کرے گا ٹی ایکس ڈی سگنل کے اوپر اپنا ڈیٹا سیریلی ٹرانسمٹ کر سکتا ہے ماڈم کو اور اسی طرح سے ماڈم نے جب اپنا ڈیٹا پی سی کو پاس کرنا ہے تو آر ایکس ڈی لائن کے اوپر ڈیٹا پی سی کو پاس کرے گا آر ایکس ڈی اور ٹی ایکس ڈی لائنس کے اوپر ڈیٹا سیریلی ٹریول کرے گا اگر یہ دونوں لائنس موجود ہیں تو فل ڈوپلیکس کمیونیکیشن ہو سکتی ہے یعنی کہ بوتھ ویز کمیونیکیشن ہو سکتی ہے ڈیٹا ریسیو بھی کیا جا سکتا ہے اور ڈیٹا سینڈ بھی کیا جا سکتا ہے مور اوور ماڈرم جو ہے ماڈم اور بھی کچھ فنکشنس پرفارم کرتا ہے جس طرح سے ماڈرم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ماڈم کو ٹیلی فون لائن سے کنیکٹ کیے بغیر آپ ماڈم سے ڈائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ عام طور پہ وہ کہتا ہے کہ no dial tone no dial tone کا اس کو کیسے پتا چلتا ہے بیسکلی جو ڈائل ٹون ہے آپ کو پتا ہوگا اس کو کیریئر سگنل کہا جاتا ہے تو وہ کیریئر سگنل کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کیپبلٹی رکھتا ہے اگر ایسا سگنل نہیں ڈیٹیکٹ کر پاتا یا ایسا سگنل ڈیٹیکٹ کر پاتا ہے تو اس کے اکارڈنگلی وہ یو آرٹ کو سگنل سینڈ کرے گا سی ڈی کا سگنل سی ڈی کا سگنل اسٹینڈ کرتا ہے فار کیریئر ڈیٹیکٹ اگر وہ کیریئر کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو یو آرٹ کو یا پی سی کو وہ کیسے بتائے گا کہ کیریئر سگنل اویلیبل ہے وہ سی ڈی کے سگنل سے اسپیسیفائی کر سکتا ہے مور اوور ماڈرن کے اندر یہ بھی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ اگر کوئی رنگ آ رہی ہے کوئی آپ کو ڈائل کر رہا ہے اور ٹیلیفون لائن کے اوپر رنگ آ رہی ہے تو اس رنگ کو بھی وہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے رنگ کے ڈیٹیکٹ کرنے کا پی سی کو یا سافٹ ویئر کو کیسے پتا چلے گا اس کے لیے آر آئی کا سگنل یوز ہو رہا ہے جب بھی ماڈرن رنگ کو ڈیٹیکٹ کرے گا تو وہ اس کو پی سی کو ایک سگنل سینڈ کرے گا of R I R I stand for ring indicator جس سے کہ سافٹ ویئر چیک کر کے یہ دیکھ سکتا ہے کہ آر آئی کا اگر سگنل اویلیبل ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی رنگ آ رہی ہے اور اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ماڈرن کو سوئچ آن کیا جا سکتا ہے یا واٹ ایور جو بھی آپریشن ریکوائرڈ ہے وہ پرفارم کیا جا سکتا ابھی تو ہم نے بات کیا R S two three two C کی ٹو تھری ٹو سی کے مطابق ہم نے بات کی ہے کہ کون سے سگنلز یوز ہو رہے ہیں ان سگنلز کا کیا میننگ ہے اور ہم نے آپ سے کہا ہے کہ D B twenty five connector کو یوز کرتے ہوئے کون کون سے سگنلز کن لائنس کے اوپر آئیں گے یہ بھی آپ کو شو کیا گیا اب صرف آپ کے ذہن میں ایک کوشچن ہوگا کہ D B twenty five connector جو ہے اس کے اندر اکثر پنس تو فری ہیں تو بالکل صحیح بات ہے اس کے اندر کئی پینز ایسی ہیں جو فری ہیں جو کہ نہیں یوز ہو رہی تو ہم اس کیس کے لیے ہم ڈی بی نائن کنیکٹر کو بھی یوز کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اگر D B nine connector use کرتے ہیں تو D B nine connector use کرتے ہوئے کون کون سی پینس کس پرپز کے لیے یوز ہوتی ہیں اس کے لیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈی بی نائن کنیکٹر ہے اور اس کی ساری نائن پنس یہاں پہ شو ہو رہی ہیں جو پن نمبر ون ہے وہ یوز ہوتی ہے سی ڈی کے سگنل کے لیے سی ڈی یعنی کہ کیری ڈیٹیکٹ کے سگنل کے لیے یہاں پہ کیری ڈیٹیکٹ کا سگنل آئے گا جو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کیریئر اویلیبل ہے یا نہیں اویلیبل لائن نمبر ٹو کے اوپر جو سگنل آ رہا ہے وہ آر ایکس ٹی کا سگنل ہے آر ایکس ڈی کا سگنل ہے فار ریسیو ڈیٹا ڈیٹا کو ریسیو کرنے کے لیے یہ والی لائن یوز ہوتی ہے لائن تھری جو ہے یہ ٹی ایکس ٹی کا سگنل ادھر آ رہا ہے ٹی ایکس ٹی کا سگنل جو ہے وہ ٹرانسمٹ ڈیٹا کے لیے جو بھی ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو رہا ہے وہ اس لائن کے تھرو ٹرانسمٹ ہوگا لائن فور جو ہے یہ ڈی ٹی آر کا سگنل ہے ڈی ٹی آر جس طرح ابھی ہم نے بات کیا ہے ہے یہ اسٹینڈ کرتا فار ڈیٹا ٹرمینل ریڈی یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ ڈیٹا ٹرمینل آن ہے یعنی کہ پی سی آن ہوا ہوا ہے فائیو جو ہے یہ گراؤنڈ کا سگنل ہے اس کو گراؤنڈ کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے سکس ڈی ایس آر کا سگنل ہے ڈی ایس آر کا سگنل یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ماڈرن ڈیوائس جو ہے وہ آن ہے یا آف ہے اویلیبل ہے یا اویلیبل نہیں ہے آر ٹی ایس کا سگنل جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ریکویسٹ ٹو سینڈ ہے جب بھی پی سی کچھ ڈیٹا سینڈ کرنا چاہتا ہے ماڈم کو تو ریکویسٹ ٹو سینڈ بھیجتا ہے یہ بیسکلی فلو کنٹرول کے لیے یوز ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اکارڈنگلی جو سگنل یوز ہو رہا ہے وہ سی ٹی ایس کا سگنل ہے کلیئر ٹو سینڈ ماڈم یہ سگنل واپس پی سی کو سینڈ کر رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اب وہ ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے اور آر آئی کا جو سگنل ہے یہ رنگ انڈیکیٹر کا سگنل ہے یہ لائن نمبر نائن کے ساتھ اٹیچ کیا گیا اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی بی نائن کنیکٹر کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے یو آرٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ڈیوائس یوز ہوتا ہے for serial communication serial communication کے لیے ایک جو بڑے عرصے سے ڈیوائس اویلیبل ہے آپ کے پی سیز کے ساتھ جو اسٹینڈرڈ پی سیز کے ساتھ جو اٹیچ ہوا ہوا ہوتا ہے اس کو یو آرٹ کہتے ہیں UART stand for universal asynchronous receiver transmitter اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس یو آرٹ کی کا کیا انٹرنل اسٹرکچر ہے اس کے اندر کون کون سے رجسٹرز اویلیبل ہیں اور ان رجسٹرز کا کیا فنکشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اب یہ والی سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر آف رجسٹرز ہیں اور اس کے اندر سرٹن لاجک سرکٹس بھی اویلیبل ہیں یو آرٹ کے اندر ایکسٹرنلی آپ کو یو آرٹ کے اندر ایٹ رجسٹرز اویلیبل ہیں انٹرنلی اس سے کچھ زائد رجسٹرز ہوں گے آگے چل کے جب آپ اس کا پروگرامنگ ماڈل ڈسکس کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا انٹرنلی کیوں زیادہ رجسٹرز ہیں اور ایکسٹرنلی کیوں کام ہے اس کے اندر سب سے پہلے آپ جو رجسٹر دیکھ سکتے ہیں یہ ریسیور بفر رجسٹر ہے جو بھی ڈیٹا ریسیو ہوگا وہ اس کے اندر ٹیمپرریلی بفر ہوگا جب تک کہ آپ کا سافٹ ویئر یہاں سے ڈیٹا ریڈ نہیں کرتا یہ بفر رجسٹر کنیکٹڈ ہے ریسیور شفٹ رجسٹر کے ساتھ ریسیور شفٹ رجسٹر جو ہے یہ سیریل ٹو پیرل رجسٹر ہے یعنی کہ یہ جو ان پٹ ریسیو کرتا ہے وہ سیریلی ریسیو کرتا ہے اور جو آؤٹ پٹ دے رہا ہے وہ پیرل آؤٹ پٹ دے رہا ہے ان پٹ کہاں سے ریسیو کر رہا ہے آر ایکس ٹی لائن سے ان پٹ ریسیو کر رہا ہے ریسیور شفٹ رجسٹر کے اندر جو بھی ان پٹ ریسیو ہوتی ہے وہ پیرلی ٹرانسفر ہو جائے گی ریسیور بفر رجسٹر میں ریسیور بفر رجسٹر ایسا رجسٹر ہے جو کہ سافٹ ویئر کو اویلیبل ہے پروگرامر کو اویلیبل ہے پروگرامر اس رجسٹر کو ایڈریس کر سکتا ہے اور اس رجسٹر سے پھر ڈیٹا کو ریڈ بھی کر سکتا پھر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک رجسٹر ہے کہ جو کہلا رہا ہے انٹراپٹ انیبل رجسٹر یہ انٹراپٹ کے پرپز کے لیے جو بھی لاجک سرکٹری یوز ہو رہی ہے اس کو انیبل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے انٹراپٹ انیبل رجسٹر آپ کے سافٹ ویئر کو ایکسیسیبل ہے سافٹ ویئر اس رجسٹر کے اندر بٹس کو چینج کر کے انٹراپٹس کو انیبل یا ڈسیبل کر سکتا ہے عام طور پہ یو آرٹس ہیں یہ certain I R Q level کو یوز کرتے ہیں آگے ہم جا کے ڈسکس کریں گے کون سے آئی آر کیو لیول کو یہ یوز کر رہے ہیں اور جب بھی یو آرٹ کو ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے یا وہ ڈیٹا سینڈ کرنے لگ کرنے کی سچویشن میں ہوتا ہے تو وہ مائکرو پروسیسر کو انٹراپٹ کرنے کی کوشش کرے گا on a certain I R Q line تو اس انٹراپٹ کو انیبل کرنے کے لیے انٹراپٹ انیبل رجسٹر یوز کیا جائے گا پھر اسی طرح سے لائن اسٹیٹس رجسٹر ہے لائن اسٹیٹس رجسٹر لائن کا اسٹیٹس اسپیسیفائی کرتا ہے موسٹ امپارٹنٹلی جو یہ فنکشن پرفارم کر رہا ہے وہ یہ اسٹیٹس اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ ڈیٹا ریسیو ہو گیا ہوا ہے یا ڈیٹا نہیں ریسیو ہو گیا ہوا اگر ڈیٹا ریسیو ہو گیا ہے اور ریڈی ہے فار ان پٹ یا پھر uh, جو ڈیٹا ٹرانسمٹ کر رہے تھے وہ ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو گیا ہوا ہے اگر ہو گیا ہوا ہے تو کیا نیکسٹ بائٹ کو ٹرانسمٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا جو موسٹ امپارٹنٹ اس کا فنکشن ہے وہ یہ ہے اس کے علاوہ لائن اسٹیٹس رجسٹر یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر کسی قسم کا کمیونیکیشن کے اندر کوئی ایرر آ کر ہوا ہے اس ایرر کو بھی اسپیسیفائی کرنے کے لیے یہ رجسٹر یوز ہوتا ہے پھر انٹراپٹ اگر آ کر ہوئی ہے تو انٹراپٹ کئی وجہ سے آ کر ہو سکتی ہے ایک یہ وجہ آ کر ہو سکتی ہے کہ جو ڈیوائس ہے وہ اس وقت کیپیبل ہو گیا ہے نیکسٹ بائٹ کو آؤٹ پٹ کرنے کے لیے یا پھر اس وجہ سے بھی انٹراپٹ اکر ہو سکتی ہے کہ ڈیوائس نے ڈیٹا ریسیو کیا ہے جس کسی وجہ سے بھی انٹراپٹ ہوئی ہے اس کا ریزن آپ کو کیسے پتا چلے گا وہ آپ کو I I D D register register سے چلے گا کے اندر بٹس یہ اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ انٹراپٹ کے اکر ہونے کی کیا وجہ ہے اس کے علاوہ ڈیوائزر لیچ رجسٹر ہے یہ ڈیوائزر ویلیو کو ہولڈ کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے کس چیز کی ڈیوائزر ویلیو ہے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک سرٹن فریکوینسی کو یوز کرتا ہے اس فریکوینسی کو آپ مزید سب ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ڈیوائڈ کرنے کے بعد جو آپ کے پاس فریکوینسی آ رہی ہے اس فریکوینسی کے اوپر یہ یو آرٹ آپریٹ کرے گا یعنی کہ اس فریکوینسی کے مطابق جو باڈ ریٹ بنتا ہے اس باڈ ریٹ کے اوپر ڈیٹا کو یہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے یا ڈیٹا کو ریسیو کر سکتا ہے تو اگر آپ نے یو آرٹ کا ڈیٹا ریٹ چینج کرنا ہے اس کے لیے اس ڈوائزر لیچ رجسٹر کو یوز کریں گے اور اس کے اندر آپ ایڈوائزر ویلیوز کو لوڈ کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی ہی اس کا باڈ ریٹ یا بٹ ریٹ چینج ہو جائے گا پھر لائن کنٹرول رجسٹر ہے یہ لائن کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس رجسٹر سے یہ پتا چلے گا کہ لائن پہ جو ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو رہا ہے وہ ڈیٹا اس ڈیٹا کے اندر ہر بائٹ کتنے بٹس کا ہے یعنی کہ فائیو بٹس کا ہے یا سکس بٹس کا ہے یا سیون بٹس کا ہے یا ایٹ بٹس کا ہے جیسے ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا تھا اس کے علاوہ اس میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ پیرٹی کو آپ انیبل کر سکتے ہیں یا ڈسیبل کر سکتے ہیں اگر پیرٹی انیبل کی ہوئی ہے تو آڈ پیرٹی ہے یا ایون پیرٹی ہے یہ بھی آپ اسی کنٹرول رجسٹری کی مدد سے اسپیسیفائی کریں گے اور اس کے علاوہ آپ نمبر آف اسٹاپ بٹس بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ کتنے اسٹاپ بٹس رکھنے ہیں ون رکھنا ہے ون پوائنٹ فائیو رکھنا ہے یا ٹو رکھنا ہے یا واٹ ایور پھر اس کے علاوہ ایک ماڈرن کنٹرول رجسٹر یوز ہوتا ہے اگر تو یو آر ماڈرن کے ساتھ اٹیچڈ ہے تو یہ سگنل یوز ہوتا ہے ماڈرن کے فلو کنٹرول کے سگنلس کو کنٹرول کرنے کے لیے سافٹ ویئر اورینٹیڈ میتھڈ سے سافٹ ویئر اورینٹیڈ میتھڈ کے تھرو اگر ان سگنلس کو آپ ہائی یا لو کرنا چاہتے ہیں تو یہ والی لائن یوز ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رجسٹر جو ہے یہ آر ٹی ایس کی لائن ریکویسٹ ٹو سینڈ اور ڈی ٹی آر کی لائن ڈیٹا ٹرمینل ریڈی کی لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اگر ان لائنس کو آپ by means of software enable یا ڈسیبل کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا رجسٹر یوز کیا جائے گا مور اوور ماڈرن کے اسٹیٹس کے بارے میں جاننے کے لیے کہ کلیئر ٹو سینڈ ہے یا نہیں ہے یا رنگ انڈیکیٹر ہے یا نہیں ہے رنگ انڈیکیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کیری ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ سب کچھ جاننے کے لیے ماڈرن اسٹیٹس رجسٹر یوز ہوتا ہے اور مور امپارٹنٹلی جب بھی آپ ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنے لگے ہیں تو اس کو ٹرانسمیٹر ہولڈنگ رجسٹر کے اندر پلیس کیا جائے گا اس رجسٹر سے ڈیٹا پیرلی ٹرانسمٹ ہوگا ٹرانسمٹ شفٹ رجسٹر یہ ٹرانسمٹ شفٹ رجسٹر بھی پیرل ٹو سیریل رجسٹر ہے اس کو ان پٹ ریسیو ہو رہی ہے پیرلی اور یہ اس کو آؤٹ پٹ کر رہا ہے سیریلی سیریلی آؤٹ پٹ کر رہا ہے ٹی ایکس ٹی لائن کے تھرو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ یو آرٹ کے اندر جو انٹرنلی رجسٹرز لگے ہوئے ہیں ان کے کیا فنکشنس ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کے کیا ایڈریسز ہیں کس ایڈریس کے تھرو آپ ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں اور پھر ہر رجسٹر کے لیے ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے جو ویریس بٹس ہیں ان کا کیا فنکشن ہے آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یو آرٹ کے اندر جو رجسٹرز ہیں ان کے کیا ایڈریسز ہیں یہ دیکھنے کے لیے ہم یہ ٹیبل انالائز کرتے ہیں اس ٹیبل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹرانسمیٹر ہولڈنگ رجسٹر ہے اس کا ایڈریس بیس پلس زیرو ہے بیس ایڈریس کیسے ملے گا یہ آپ کو میں آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن یو آر کا جو بھی بیس ایڈریس آپ کو ملے گا بایوس ڈیٹا ایریا میں سے اس بیس ایڈریس کے اندر آپ زیرو ایڈ کر لیں تو وہ ٹرانسمیٹر ہولڈنگ رجسٹر کا ایڈریس ہے جب آپ رائٹ کر رہے ہیں تو وہ ٹرانسمیٹر ہولڈنگ رجسٹر ہے جب آپ ریڈ کر رہے ہیں تو وہ ریسیور ڈیٹا رجسٹر ہے یعنی کہ ایڈریس وہی ہے لیکن ریڈ کرتے ہوئے اور رائٹ کرتے ہوئے جو میمری ایکسس ہو رہی ہے وہ ڈفرینٹ میمری ایکسیس ہو رہی ہے ریڈ کرتے ہوئے ٹرانسمیٹر ہولڈنگ رجسٹر ایکسس ہو رہا ہے رادر ریڈ کرتے ہوئے ریسیور ڈیٹا رجسٹر ہو رہا ہے اور رائٹ کرتے ہوئے ٹرانسمیٹر ہولڈنگ رجسٹر ایکسس ہو رہا ہے دونوں کا ایڈریس سیم ہے مور اوور آپ ڈیوائزر ویلیو اسپیسیفائی کر سکتے ہیں ڈیوائزر ویلیو اسپیسیفائی کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے لائن کنٹرول رجسٹر کو کنٹرول کریں گے اس کو اسپیسیفائی کریں گے کہ ڈوائزر ویلو لوڈ کرنے لگیں ڈوائزر ویلیو یہ اسپیسیفائی کرنے کے بعد ڈوائزر ویلو جن رجسٹر کے اندر لوڈ ہوگی ان کا ایڈریس بیس پلس زیرو اور بیس پلس ون ہے ڈوائزر ویلو ایک کوئی سکسٹین بٹ ویلو ہے ایک ورڈ ہے تو اس کا low byte base plus zero کے اندر پلیس کیا جائے گا اور high byte base plus one کے اندر لوڈ کیا جائے گا بیس پلس زیرو اس کیس کے اندر ڈوائزر لیچ لو رجسٹر کے لائے گا اور بیس پلس ون جو ہے یہ ڈیوائزر لیچ ہائی رجسٹر گا پھر کو انیبل یا ڈسیبل کرنے کے لیے interrupt address base plus one ہے سرٹن یو آرٹس آج کل جو پی سیز آتے ہیں اس کے اندر جو یو آرٹس ہیں وہ ایک اور فنکشن پرووائڈ کرتے ہیں آف بفرنگ یعنی کہ جو بھی آپ نے ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں اس کو وہ ٹیمپرریلی اس کے اندر ایک بفر بنا ہوا ہے ایک فیفو کیو بنی ہوئی ہے اس فیفو کیو کے اندر اسٹور ہو سکتا ہے یا پھر جو بھی ڈیٹا اس کو وہ ریسیو کر رہا ہے اس کے لیے بھی فیفو کیو ہے تو بہت کیس کے اندر سینڈ اور ریسیو دونوں کیسز کے اندر اس کے پاس ایک کیو اویلیبل ہے اس کیو کے اندر ڈیٹا بفر کیا جا سکتا ہے اس کیو کو انیبل کیا جا سکتا ہے ڈسیبل کیا جا سکتا ہے اس کیو کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو رجسٹر یوز ہوتا ہے وہ فیفو کنٹرول رجسٹر کہلاتا ہے اس کا ایڈریس بیس پلس ٹو ہے اب آپ نے ان ٹرپس کو اگر انیبل کر دیا تو انٹرپٹ کے آکرنس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کس پرٹیکولر وجہ سے انٹرپٹ اکر ہوئی ہے وہ وجہ دیکھنے کے لیے آپ انٹرپٹ آئی ڈی رجسٹر کی ویلو کو اینالائز کریں گے انٹرپٹ آئی ڈی رجسٹر کی ویلو کا ایڈریس بیس پلس ٹو ہے اسی طرح سے لائن کے پیرامیٹرز کو کنٹرول کرنے کے لیے لائن کنٹرول رجسٹر یوز کیا جاتا ہے لائن کنٹرول رجسٹر کا ایڈریس ہے بیس پلس تھری پھر ماڈم کے پیرامیٹرس کو کنٹرول کرنے کے لیے ماڈم کنٹرول رجسٹر یوز کیا جاتا ہے اس کا ایڈریس ہے بیس پلس فور لائن کے اسٹیٹس کو چیک کرنے کے لیے کہ ڈیٹا ریسیو ہوا ہے یا نہیں ریسیو ہوا جو رجسٹر یوز کیا جائے گا وہ لائن اسٹیٹس رجسٹر ہے اس کا ایڈریس بنتا ہے بیس پلس فائیو اسی طرح ماڈم کے اسٹیٹس کو چیک کرنے کے لیے جو رجسٹر یوز ہوتا ہے اس کا ایڈریس ہے base plus six moreover ایک اور رجسٹر یوز ہو رہا ہے یہ انٹرنلی یوز ہو رہا ہے پروگرامر کے پوائنٹ آف ویو سے اس رجسٹر کا کوئی خاص فنکشن نہیں ہے کوئی خاص یوز نہیں ہے یہ اسکریچ پیڈ رجسٹر ہے اس کے اندر عام طور پہ کوئی گاربیج ویلیو پڑی ہوگی اگر آپ اس کو ریڈ کریں اس کا ایڈریس بنتا ہے بیس پلس سیون یہ ہم نے بات کیا ہے کہ یو آر کے انٹرنل جتنے بھی رجسٹرز ہیں ان کا کیا ایڈریس ہوگا ریلیٹو اب ہمیں بیس ایڈریس کہاں سے ملے گا جس طرح سے ہم نے ایل پی ٹی پورٹس کے کیس میں پیرل پورٹس کے کیس میں ڈسکس کیا تھا کہ جو بیس ایڈریس ہے وہ بایوس ڈیٹا ایریا کے اندر کہیں پلیس کیا گیا اسی طرح سے کام پورٹس کے کیس کے اندر بھی جو بیس ایڈریس ہے وہ بایوس ڈیٹا ایریا کے اندر کہیں کہیں پڑا ہوا ہے بایوس ڈیٹا ایریا کی اگر آپ لوکیشن چیک کریں فورٹی سیگمنٹ اور زیرو آف سیٹ اس ایڈریس کے اوپر کام پورٹس کا ایڈریس پڑا ہوتا ہے اس کو مزید انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بایوس جو ہے وہ فور کام پورٹس کو سپورٹ کر سکتی ہے کام ون سے لے کے کام فور تک کام ون کے پورٹ کا بیس ایڈریس میموری ایڈریس پہ پڑا ہوگا فورٹی اور زیرو آف سیٹ کے اوپر اگر آپ اس ایڈریس کا ڈمپ لیں تو ادھر عام طور پہ ویلیو پڑی ہوگی zero three F eight zero three F eight COM one کا بیس ایڈریس بن جاتا ہے اسی طرح سے کام ٹو کا بیس ایڈریس کہاں پہ پڑا ہوگا میموری کے اندر فورٹی کولن ٹو کے اوپر فورٹی کولن ٹو کا ڈمپ لیں تو عام طور پہ ادھر value zero two F eight پڑی ہوگی اسی طرح کام تھری کے لیے جو اس کا بیس ایڈریس ہے وہ memory address forty colon four کے اوپر پڑا ہوگا اس ایڈریس کا ڈمپ لیں تو ادھر ویلیو تھری ای ایٹ عام طور پہ پڑی ہوگی اور سملرلی کام فور کے لیے فورٹی کولن سکس پہ اس کا بیس ایڈریس پڑا ہوا ہے اس کا ڈمپ لیں تو عام طور پہ ادھر value zero two E eight پڑی ہوگی یہ ویلیوز جو آپ کو ادھر نظر آ رہی ہیں as port bases zero three F eight two F eight three E eight اور ٹو ای ایٹ یہ ویلیوز عام طور پہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر پی سی کے اندر یہی ویلیوز ہوں کام ون کی اور کام ٹو کی اور کام تھری کی اینڈ سو آن یہ ویلیوز چینج بھی ہو سکتی ہیں ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں انٹرفیس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اسٹینڈرڈ پی سیز کے اندر عام طور پہ اتنی یہی ویلیوز ہوتی ہیں لیکن اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے کہ ہمیشہ یہی ویلیو ان ایڈریسز کے اوپر پڑی ہوگی نیکسٹ ہم اس کو مزید کلیئر کرنے کے لیے ایک اور آپ کو سلائڈ دکھاتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ کو ٹیکسٹ ڈمپ نظر آئے گا اسی لوکیشن کا فورٹی کولن زیرو کا اس لوکیشن کے اوپر جو ویلیوز پڑی ہوئی ہیں آپ اس کو خود سے انالائز کر سکتے ہیں تو آئیے سلائڈ دیکھتے ہیں ہم نے ڈمپ لیا of location forty colon zero تو دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ریزلٹ آیا فورٹی کولن زیرو کے اوپر بائٹ پڑا ہوا ہے ایف ایٹ اور فورٹی کولن ون کے اوپر ویلو بائٹ پڑا ہوا ہے زیرو تھری یعنی کہ یہاں پہ جو پورا ورڈ ہے وہ بنتا ہے زیرو تھری ایف ایٹ جو نیکسٹ ورڈ ہے جو کہ کام ٹو کا ایڈریس ہوگا وہ بنے گا زیرو ٹو ایف ایٹ اور کام تھری کا جو ایڈریس بن رہا ہے وہ زیرو تھری ای ایٹ بن رہا ہے اور کام فور کا جو ایڈریس بن رہا ہے وہ زیرو ٹو ای ایٹ بن رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر کمپیوٹر کے اندر یہی ویلیوز پڑی ہوں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ویلیوز چینج ہو سکتی ہیں آلٹر ہو سکتی ہیں انٹرفیس کے اوپر ڈپینڈ کرتا شروع میں آپ کو جب سیریل کمیونیکیشن کے پرنسپلس بتائے تھے تو اس کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر دو اینڈس کے بیچ میں سیریل کمیونیکیشن ہو رہی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں اینڈس کا جو باڈ ریٹ ہے وہ سیم ہو یعنی کہ اگر ایک اینڈ پہ baud rate ninety six hundred bauds per second ہے تو دوسرے اینڈ کے اوپر بھی یہی بارڈ ریٹ ہو اور اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ اگر جو بائٹ کا سائز ہے ایک اینڈ کے اوپر ایٹ بٹس پر بائٹ ہے دوسرے اینڈ کے اوپر بھی ایٹ بٹس پر بائٹ ہونے چاہیے سیون بٹس پر بائٹ نہیں ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوگا تو کسی قسم کا ایرر آ کر ہو سکتا ہے مور اوور جو پیرٹی کا چیک ہے وہ بھی دونوں اینڈس کے اوپر سیم ہونا چاہیے اگر ایک اینڈ کے اوپر پیرٹی ایون رکھی گئی ہے دوسرے اینڈ کے اوپر بھی پیرٹی ایون ہونی چاہیے یا پھر ایک اینڈ پہ آڈ ہے تو دوسرے اینڈ پہ بھی آڈ ہونی چاہیے تو یہ پیرامیٹرس کیسے سیٹ کیے جائیں گے ان پیرامیٹرس کو سیٹ کرنے کی ابھی ہم ڈیٹیل چیک کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے ہم ہم پیرامیٹر جو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا باڈ ریٹ ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یو آرٹ کے باڈ ریٹ کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں یو آرٹ کے باڈ ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ایک ڈوائزر ویلیو لوڈ کرنی پڑے گی وہ ڈوائزر ویلو بیسکلی ایک سرٹن بیسک فریکوینسی کی ڈوائزر ویلو بنے گی اور اس کے اکارڈنگلی ایک ہم آپ کو فارمولا بتاتے ہیں اس فارمولا کے مطابق جو بھی ریزلٹ آتا ہے وہ ریزلٹ یوز ہوگا as the output frequency یا بارڈ ریٹ تو آئیے اس کے لیے سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیسک فریکوینسی یو آرٹ کے اندر انٹرنلی یوز ہو رہی ہے وہ ہے one point eight four three two megahertz اور اس فریکوینسی کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے جو ڈیوائزر ویلیو یوز ہو رہی ہے وہ ڈیوائزر ویلیو آپ اسپیسیفائی کرتے ہیں بیس پلس زیرو اور بیس پلس ون میں بیس پلس زیرو میں آپ اس ڈیوائزر ویلیو کا لو بائٹ اسپیسیفائی کرتے ہیں اور بیس پلس ون کے اوپر آپ اس ڈیوائزر ویلیو کا ہائی بائٹ اسپیسیفائی کرتے ہیں آپ جس طرح سے اس سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو باڈ ریٹ ہے وہ ایک آپ کو فارمولا گیون ہے اس کے مطابق گیون کیا جاتا ہے جو بیسک فریکوینسی ہے one point eight four three two mega divide by sixteen into divisor یہ وہ ڈیوائزر ویلیو ہے جو کہ آپ نے بیس پلس زیرو اور بیس پلس ون کے اوپر لوڈ کی ہوئی ہے اب جو ڈیوائزر ویلیو ہوگی اس کے اکارڈنگلی جو بھی ریزلٹ آئے گا وہ یوز ہوگا ایز دا باڈ ریٹ نیچے آپ کو سرٹن ویلیوز بھی اسپیسیفائی کی گئی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ باڈ ریٹ تھری ہنڈریڈ ہے three hundred bauds per second ہو تو اس کے لیے آپ جو ڈیوائزر ویلیو لوڈ کریں گے وہ 180 ایٹی ہیکس بنتی ہے آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ 1.8432 point eight four three two megahertz divide by sixteen into one eighty hex کیا ویلیو آئے گی آپ کے پاس تو وہ آپ کے پاس 300 ہنڈریڈ آئے گی سملرلی اگر آپ 9600 کا باڈ ریٹ چاہتے ہیں تو ڈوائزر ویلیو جو لوڈ کریں گے وہ 12 کی یا زیرو سی ہیگس دونوں ایک ہی بات ہے یہ ویلیو آپ لوڈ کریں گے تو اکارڈنگلی جو آپ کے پاس باڈ ریٹ آتا ہے وہ 9600 آتا ہے اور سملرلی اگر آپ باڈ ریٹ چاہتے ہیں of one one five two double zero تو اس کے لیے ایڈوائزر ویلو ون ہوگی یہ ہائیسٹ باڈ ریٹ ہے جس کے اوپر یو آرٹ آپریٹ کر سکتا ہے کیونکہ یہ سب سے کم ڈوائزر ویلو ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ کس طرح سے باڈ ریٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن ہم نے بات کی تھی صرف باڈ ریٹ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو لائن کے پیرامیٹرس بھی سیٹ کرنے پڑیں گے لائن کے پیرامیٹر سے ہماری مراد ہے کہ کتنے بٹس کا بائٹ ہونا چاہیے اسٹاپ بٹ کتنا بڑا ہونا چاہیے ون یا ٹو ہونے چاہیے یا ون پوائنٹ فائیو ہونے چاہیے پیرٹی انیبل ہونی چاہیے یا ڈسیبلڈ ہونی چاہیے اگر انیبلڈ ہے تو ایون ہونی چاہیے یا آڈ ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزیں اسپیسیفائی کی جاتی ہیں لائن کنٹرول رجسٹر میں لائن کنٹرول رجسٹر کے اندر ہر بٹس کیا سگنیفائی کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کے اندر اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹ نمبر زیرو اور ون یہ اسپیسیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ ورڈ کی کیا لینتھ ہوگی یعنی کہ اگر ان کی ویلیو زیرو زیرو ہے تو یہ سگنیفائی کرتا ہے کہ جو ورڈ لینتھ ہے وہ فائیو بٹس کی ہے یعنی کہ ہر بائٹ کے اندر فائیو بٹس آئیں گے فائیو بٹس ڈیٹا کے آئیں گے اور وہ انکیپسولیٹڈ ہوں گے between stop and start bits اگر زیرو ون رکھی ہے تو سکس بٹس کا بائٹ ہوگا ون زیرو کے لیے سیون بٹس کا بائٹ ہوگا اور ون ون جو ہے اس کے لیے ایٹ بٹس کا بائٹ ہوگا آپ یہاں پہ سوچتے ہوں گے کہ بائٹ تو ویسے ایٹ بٹس کا ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ کیوں آپشن اویلیبل ہے یہ آپشن کمپیٹیبلٹی کے لیے اویلیبل ہے سرٹن ایسے کوئی سسٹمز ہو سکتے ہیں جس کے اندر کے نمبر آف بیٹس کم ہوں پر uh, بائٹ uh, ایسے بلکہ سسٹم ایگزسٹ بھی کرتے تھے ڈیکڈ اور سو اگو اور عام لوگوں کے استعمال میں بھی رہے ہوئے ہیں جس کے اندر ایک بائٹ جو ہوتا تھا سیون بٹس کا ہوتا تھا تو اس لحاظ سے کمپیٹیبلٹی کے لیے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا جو بٹ نمبر ٹو ہے یہ اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ اسٹاپ بٹس کی کیا لینتھ ہوگی اسٹاپ بٹس کی لینتھ اگر آپ نے ون بٹ رکھنی ہے تو اس کے لیے اس بٹ کی ویلو زیرو ہونی چاہیے اگر آپ نے اسٹاپ بٹ کی length one point five bits کی رکھنی ہے تو اس کے لیے اس بٹ کی ویلو ون ہونی چاہیے one point five bits stop کی لینتھ اس کیس میں ہوگی کہ اگر ورڈ سائز 5 ہے اگر ورڈ سائز 7 یا 8 ہے اس کیس کے اندر جو اسٹاپ بٹ کی لینتھ ہوگی وہ 2 بٹس کی ہوگی پھر نیکسٹ بٹ نمبر 3 یہ اسپیسیفائی کرتا ہے کہ آپ نے پیرٹی چیک کو انیبل کرنا ہے یا ڈسیبل کرنا ہے پیرٹی چیک بھی کرنی پڑتی ہے اور جنریٹ بھی کرنی پڑتی ہے جب آپ ڈیٹا کو سینڈ کر رہے ہیں تو پیرٹی چیک پیرٹی جنریٹ کرنی پڑے گی اور جب ڈیٹا کو ریسیو کر رہے ہیں تو پیرٹی کو چیک کرنا پڑے گا اور اگر پیرٹی صحیح ہے تو کوئی ایرر نہیں ٹریگر کیا جائے گا ان کیس پیرٹی صحیح نہیں ہے تو پیرٹی ایرر ٹریگر کیا جائے گا تو یو uh, آر دونوں کام پرفارم کرتا ہے پیرٹی جنریشن بھی اور پیرٹی چیک بھی اس کو انیبل کرنے کے لیے بٹ نمبر تھری کے اندر آپ ون پلیس کر دیں گے اگر زیرو پلیس کیا تو جو بھی بائٹس uh, ٹرانسمٹ ہوں گے ان کے اندر کوئی پیرٹی بٹ uh, نہیں ہوگا پھر اگر آپ نے پیرٹی آن کر دیا تو آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ پیرٹی ایون ہے پیرٹی آڈ ہے یعنی کہ ہر بائٹ کے اندر پیرٹی بٹ شامل کر کے کاؤنٹ آف ونس ایون رکھنے ہیں یا کاؤنٹ آف ونس آڈ رکھنے ہیں اس کے لیے بٹ نمبر فور یوز ہوتا ہے بٹ نمبر فور کے اندر اگر آپ زیرو اسپیسیفائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیرٹی کاؤنٹ آپ آڈ رکھنا چاہتے ہیں پیرٹی بٹ کو شامل کر کے ہر بائٹ کے اندر اور اگر اس بٹ کی ویلو ون رکھی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پیرٹی کاؤنٹ جو ہے وہ ایون رکھنا چاہتے ہیں پھر بٹ نمبر فائیو دیکھتے ہیں بٹ نمبر فائیو ایک اسپیشل بٹ ہے اس کو سرٹن کیسز کے اندر عام طور پہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی عام کمیونیکیشن کے اندر لیکن سرٹن کیسز کے اندر میں بھی کوئی سرٹن ڈیوائس ہو جس کے اندر اس کی ضرورت پڑ بھی سکتی ہے اس کیس کے اندر آپ اس کو جب زیرو کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پیرٹی کانسٹنٹ نہیں ہے وہ فنکشن ہے of the byte being transferred جو بھی بائٹ آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی اس کا وہ بٹ کاؤنٹ لے گا نمبر آف ونس کا کاؤنٹ لے گا اور ایون یا آڈ کے مطابق پیرٹی جنریٹ کرے گا اگر آپ پیرٹی کانسٹنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس بٹ کو ون کر دیں اس کے اس کے اندر پیرٹی کانسٹنٹ ہوگی یا زیرو ہوگی یا ون ہوگی زیرو کس کس صورت میں ہوگی زیرو اس صورت میں ہوگی اگر آپ نے بٹ نمبر فور کو ون رکھا ہوا ہے اور ون اس صورت میں ہوگی اگر آپ نے بٹ نمبر فور کو زیرو رکھا ہوا ہے irrespective of the byte being transferred چاہے کاؤنٹ آف ونس ایون ہے پیرٹی کی ویلو یا زیرو ہی ہوگی یا پھر ون ہی ہوگی ہوگی ہر کے لیے ہوگی ویری نہیں کرے گی سرٹن سچویشن کے اندر اس چیز کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن یہ ایک ریئر کیس ہے پھر بٹ نمبر سکس یہ بھی سرٹن سچویشن کے اندر آپ کو ضرور پڑ سکتی ہے اگر ایک اینڈ سے آپ کمیونیکیشن ختم کرنا چاہتے ہیں بلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس بٹ کو ون کر دیں گے اس بٹ کو ون کرنے کے بعد اگر آپ ڈیٹا ٹرانسمٹ بھی کر رہے ہیں یعنی کہ ٹرانسمٹ رجسٹر کے اندر آپ ڈیٹا پلیس بھی کرتے جا رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ٹرانسمٹ ہوگا جو ٹرانسمٹ لائن ہے وہ تھرو آؤٹ لو ہو جائے گی اس کے اوپر کوئی بھی ڈیٹا ٹرانسمٹ نہیں ہو رہا ہوگا جب تک کہ اس بٹ کو واپس زیرو نہیں کیا جاتا تو اگر ٹمپرریلی آپ کمیونیکیشن جو ہے وہ ڈسیبل کرنا چاہتے ہیں تو اس بٹ کو ون کر دیا جائے گا اور پھر سے جب ریزیوم کرنا چاہتے ہیں تو اس بٹ کو زیرو کر دیا جائے گا جو بٹ نمبر سیون ہے یہ یہ سگنیفائی کر رہا ہے کہ آپ ڈیوائزر ویلو کو لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ ڈیٹا کو لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں اگر تو آپ ڈیٹا کو لوڈ کر کے ٹرانسمٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس بٹ کو زیرو رکھیں گے اگر آپ ڈیوائزر ویلو کو لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں ڈیوائزر ویلو کو لوڈ کرنے سے پہلے آپ اس بٹ کو ون کریں گے اور ون کرنے کے بعد بیس پلس زیرو اور بیس پلس ون کے اندر آپ ڈیوائزر ویلو کو لوڈ کر دیں گے تو بارڈ ریٹ کو سیٹ کرنے کے لیے یہ والا بٹ یوز کیا جائے گا ادروائز اگر یہ والا بٹ زیرو ہے تو بیس پلس زیرو یوز ہو رہا ہے ایز ٹرانسمٹ رجسٹر اور بیس پلس ون یوز ہو رہا ہے انیبل رجسٹر کے طور پہ اگر یہ بٹ ون ہے تو یہ والا اس کے اس کے اندر بیس پلس زیرو اور بیس پلس ون جو ہے ڈیوائزر لیچ کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں یعنی کہ ان کے اندر پھر آپ ڈیوائزر ویلو لوڈ کریں گے ایڈریس سیم ہے لیکن رجسٹرس کے فنکشنز چینج ہو جاتے ہیں اس بٹ کی ویلو چینج کرنے سے اس رجسٹر سے آپ کو یہ پتا چلا ہے کہ آپ لائن کے پیرامیٹرس کس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ لائن کا بارڈ ریٹ اور اس کے علاوہ دوسرے اس کے پیرامیٹرس یعنی کہ بائٹ کا سائز پیرٹی وغیرہ یہ سارے پیرامیٹرس کس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو لائن کا اسٹیٹس چیک کرنے کی بھی ضرورت پڑے گی اسٹیٹس کیا آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ ڈیٹا ریسیو ہوا ہے یا نہیں ہوا یا آپ ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں لائن کے اوپر یا نہیں کر سکتے اور مور اوور اگر کمیونیکیشن کے اندر کسی قسم کا ایرر اگر آ کر ہوا ہے تو وہ بھی آپ چیک کرنا چاہیں گے یہ ساری انڈیکیشن آپ کو کہاں سے ملیں گے یہ آپ کو ملیں گے اسٹیٹس رجسٹر میں سے لائن اسٹیٹس رجسٹر میں سے اب لائن اسٹیٹس رجسٹر کی ہم مزید ڈیفینیشن چیک کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کے اسپیسیفک بٹس کا کیا میننگ ہے نیکسٹ سلائیڈ میں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بٹ نمبر زیرو جو ہے یہ ڈیٹا ریڈی کا بیٹ ہے اگر یہاں پہ ویلو ون ہے تو یہ لائن کا ایک سرٹن اسٹیٹس سگنیفائی کر رہا ہے کہ ایک بائٹ ریسیو ہو گیا ہوا ہے عام طور پہ سافٹ ویئر جو کہ ڈیٹا ریسیو کر رہا ہے وہ اس بائٹ کو چیک کرتا رہے گا اور جو ہی یہ بائٹ ون ہوتا ہے بائٹ ون ہونے پہ بیس پلس زیرو کو ریڈ کرے گا جو کہ ریسیور بفر کا کام کر رہا ہے ریڈ کے وقت تو جو بھی ڈیٹا ریسیو ہوا ہوگا وہ ریسیور بفر میں پڑا ہوگا اور اس بٹ کے ون ہونا کا انڈیکیٹ کر اس بٹ کا ون ہونا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ بائٹ پوری طرح سے ریسیو ہو گیا ہے اور سافٹ ویئر اس کے ون ہونے پہ بائٹ کو ریڈ کر لے گا فرام دا ریسیور بفر اگر کمیونیکیشن کے دوران کوئی ایرر آ کر ہوا ایک ایرر اوور رن ایرر ہو سکتا ہے اوور رن ایرر کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹا ریٹ ہے ایک اینڈ پہ زیادہ ہے اور ایک اینڈ پہ کم ہے ایک اینڈ سے جو ڈیٹا سینڈ کیا جا رہا ہے وہ ایک ایسے ریٹ پہ سینڈ کیا جا رہا ہے کہ دوسرے اینڈ پہ اس ریٹ پہ ڈیٹا ریسیو نہیں کیا جا سکتا تو اس کو کہتے ہیں کہ جو سلور ریسیور ہے وہ اوور رن ہو گیا تو یہ اوور رن ایرر انڈیکیٹ کرتا تو اوور رن ایرر آنے پہ اس کا میننگ یہ ہے کہ آپ کو اپنا باڈ ریٹ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا دونوں اینڈس کے اوپر سیم باڈ ریٹ ہونا چاہیے اوور رن ایرر آنے کے اوپر یہ بٹ ون ہو جائے گا پھر اسی طرح سے پیرٹی ایرر ہے پیرٹی آپ کو پتا ہے پیرٹی جو چیک کی جاتی ہے وہ اس لیے چیک کی جاتی ہے کہ کوئی ایرر تو نہیں اکر ہوا اگر کسی وجہ سے کوئی ایرر اکر ہوا ہے تو کاؤنٹ آف ونس چینج ہو جائیں گے اگر آپ نے آڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں تو مے بی وہ ایون ہو جائیں اگر ایون سیٹ کیے ہوئے ہیں تو مے بی آڈ ہو جائیں اگر ایون سیٹ کیے ہوئے ہیں اور آڈ ہو جاتے ہیں یہ ڈیفینیٹلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کسی قسم کا ایرر اکر ہوا ہے ایرر کی صورت پہ یہاں پہ آپ کا سافٹ ویئر ایرر کو چیک کر رہا ہوگا اور ایرر کی صورت میں وہ بائٹ میں بھی پھر سے ریکویسٹ کرے کہ اس بائٹ کو پھر سے سینڈ کیا جائے پھر بٹ نمبر تھری جو ہے یہ ٹرانسفر ایرر سگنیفائی کرتا ہے ٹرانسفر ایرر کا مطلب فریمنگ ایرر ہے فریمنگ ایرر کا مطلب یہ ہے کہ آپ بٹس کو فریم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک اسٹارٹ بٹ سینڈ کرتے ہیں اور ایک اسٹاپ بٹ سینڈ کرتے ہیں تو ایک پورا ایک فریم بنا کے سینڈ کرتے ہیں اگر ایک اینڈ پہ آپ نے فائیو بٹس پر بائٹ رکھے ہوئے ہیں ایک اینڈ کے اوپر آپ نے ایٹ بٹس پر بائٹ رکھے ہوئے ہیں تو اس طرح سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکے گی اس صورت کے اندر فریمنگ ایرر آ کر ہو سکتا بٹ نمبر فور انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دوسرے اینڈ سے کمیونیکیشن کو اسٹاپ کرنے کے لیے جس طرح ہم نے پریویسلی دیکھا تھا لائن کنٹرول رجسٹر کے اندر ہمارے پاس ایک بٹ اویلیبل تھا جس کے تھرو ہم کمیونیکیشن کو اسٹاپ کر سکتے ہیں تو کمیونیکیشن کو اسٹاپ کرنے کا سگنل آیا بٹ نمبر فور یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ دوسرے اینڈ سے کمیونیکیشن کو اسٹاپ کرنے کا سگنل آیا اگر ایسا سگنل آیا تو یہ بٹ ون ہو جائے گا جس صورت میں اپنا ڈیٹا بچانے کے لیے سافٹ ویئر مزید ڈیٹا سینڈ کرنا اسٹاپ کر دے گا انلیس کے دوسرے اینڈ سے کمیونیکیشن ریزیوم نہیں کی جاتی بٹ نمبر فائیو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ٹرانسمٹ ہولڈ رجسٹر جب آپ ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنے لگے ہیں اس کو ٹرانسمٹ ہولڈ رجسٹر کے اوپر رائٹ کرتے ہیں ٹرانسمٹ ہولڈ رجسٹر اگر آگے ڈیٹا ٹرانسمٹ کر چکا ہے تو وہ نیکسٹ بائٹ کو ایکسپٹ کر سکتا ہے اگر ٹرانسمٹ ہولڈ رجسٹر آگے بائٹ ٹرانسفر کر چکا ہوا ہے اور نیکسٹ بائٹ کو ایکسپٹ کر سکتا ہے تو اس بٹ کی ویلو 1 ہوگی یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ نیکسٹ بائٹ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر بائٹ ابھی ٹرانسفر ہو رہا ہے اور پوری طرح سے ٹرانسمٹ نہیں ہوا تو اس بٹ کی ویلو 0 ہوگی اس کیس میں آپ نیکسٹ بائٹ اس کے اوپر رائٹ نہیں کر سکتے اگر رائٹ کریں گے تو ڈیٹا لوز ہو جائے گا آپ کو بتایا تھا کہ ٹرانسمٹ ہولڈ رجسٹر کے اندر جو ویلو ہے یہ پیرلی ٹرانسمٹ ہوتی ہے انٹو ٹرانسمٹ شفٹ رجسٹر اور ٹرانسمٹ شفٹ رجسٹر سے یہ ویلو سیریلی ٹرانسمٹ ہوتی ہے on to the T X T line تو ٹرانسمٹ شفٹ رجسٹر کے ایم ٹی ہونے کی بھی یہاں پہ انڈیکیشن ہے ان بٹ نمبر سکس اگر بٹ نمبر سکس کے اوپر ویلیو ون ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ transmit shift register empty ہے اور اگر زیرو ہے تو اس کا مطلب ٹرانسمٹ شفٹ رجسٹر کے اندر بھی کوئی ویلیو ہے جو کہ ٹرانسمٹ ہو رہی ہے اگر ٹرانسمٹ ہولڈ رجسٹر اور ٹرانسمٹ شفٹ رجسٹر دونوں ایم ٹی ہیں تو آپ دو بائٹس انفیکٹ سینڈ کر سکتے ہیں جو پہلا بائٹ سینڈ کریں گے وہ ٹرانسمٹ ہولڈ رجسٹر کے تھرو ٹرانسمٹ شفٹ رجسٹر میں ٹرانسمٹ ہو جائے گا اور نیکسٹ بائٹ جو ہے ٹرانسمٹ ہولڈ رجسٹر کے اندر اسٹے کرے گا جب تک کہ transmit shift register previous byte کو ٹرانسمٹ نہیں کر سکتا تو اگر یہ دونوں بٹس ون ہیں تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ سائملٹینئسلی ٹو بائٹس ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ابھی ہم نے جن دو رجسٹرس کی بات کی ہے لائن کنٹرول رجسٹر اور لائن اسٹیٹس رجسٹرس یہ دونوں رجسٹرس بہت امپارٹنٹ ہیں امپارٹنٹ اس سینس میں کہ اگر آپ کا سافٹ ویئر پولنگ پرفارم کر رہا ہے یا پروگرامڈ ان پٹ آؤٹ پٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ پرفارم کر رہا ہے تو اس کیس کے اندر وہ ان دو رجسٹرس کو ہی یوز کرے گا فرسٹلی جو لائن کنٹرول رجسٹر ہے وہ تو فرسٹلی لائن کو انیشلائز کرنے کے لیے یوز ہوگا اس کے بعد لائن اسٹیٹس رجسٹر کو یہ کنٹینیوسلی چیک کرتا رہے گا کیا اس کے اندر چیک کرے گا ڈیٹا ریڈی ہے یا نہیں ہے اگر ڈیٹا ریڈی ہے تو اس کو ریسیو کر کے اس کو پروسیس کر لے گا یا بفر میں پلیس کر دے گا جو بھی اس کے ساتھ کرنا اور سملرلی وہ یہ بھی چیک کرتا رہے گا کہ transmit hold register empty ہے یا نہیں ہے اگر transmit hold register empty ہے تو اس کیس کے اندر بفر میں سے یا کہیں سے بھی جو بھی ڈیٹا پروسیس کر کے ٹرانسمٹ کرنا ہے وہ ٹرانسمٹ ہولڈ رجسٹر کے اندر پلیس کرتا جائے گا تو جو بھی سافٹ ویئر پولنگ پرفارم کر رہا ہے یا programmed put output perform کر رہا ہے اس کو اس رجسٹر کو کنٹینیوسلی چیک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور کنٹینیوسلی دو بٹس کو عام طور پہ چیک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ایک ڈیٹا ریڈی کا بٹ ہے اور دوسرا transmit hold register empty کا بیٹ ہے آگے اگر آپ interrupt driven input output perform کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے سرٹن اور رجسٹرز ہیں جن کو پروگرام کرنے کی ضرورت پڑے گی ان میں سے ایک رجسٹر ہے انٹرپٹ انیبل رجسٹر اس کو پروگرام کر کے آپ انٹرپٹس کو انیبل کر سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی آپ کے پاس پروویژن اویلیبل ہے کہ کس قسم کی کس قسم کے ایکشن کے لیے انٹرپٹ جنریٹ کرنی ہے یعنی کہ ڈیٹا ریسیو کرنے پہ آپ چاہتے ہیں انٹرپٹ جنریٹ کرنی یا ٹرانسمٹ ہولڈ رجسٹر کے ایم ٹی ہونے پہ انٹرپٹ جنریٹ کرنی یا کسی اور آپریشن کے پرفارم ہونے پہ انٹرپٹ جنریٹ کرنی ہے تو آئیے انٹرپٹ انیبل رجسٹر کی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں اس سلائڈ میں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹراپٹ انیبل رجسٹر کا بٹ نمبر زیرو جو ہے اگر اس کو آپ نے ون کیا ہوا ہے تو اس کے ون کرنے کی وجہ سے انٹراپٹس انیبل ہو جائیں گی جو انٹراپٹ اکر ہوگی اس کے ون ہونے کی وجہ سے وہ صرف تب اکر ہوگی اگر ڈیٹا ریڈی ہے یعنی کہ ڈیٹا ریسیو ہو گیا ہوا ہے اور ریسیور بفر کے اندر ڈیٹا آ گیا ہوا ہے اور اس میں سے ڈیٹا ریڈ کیا جا سکتا ہے تو جو ہی ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے ڈیٹا کے ریسیو ہونے پہ انٹراپٹ آ کر ہوگی اگر بٹ نمبر ون کو آپ ون کرتے ہیں تو ٹرانسمٹ ہولڈ رجسٹر کے ایم ٹی ہونے پہ ٹریگر ہوگی یعنی کہ جو ہی آپ نے ایک بائٹ ٹرانسفر کیا تھا وہ بائٹ جو ہی ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے ٹرانسمٹ ہوتے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر ہولڈ رجسٹر جب ایم ٹی ہوگا انٹرپٹ اگر ہوگی اس انٹرپٹ سروس روٹین کے اندر بفر میں سے نیکسٹ بائٹ لے کے آپ واپس ٹرانسمٹ ہولڈ رجسٹر کے اندر پلیس کر سکتے ہیں پھر اسی طرح بٹ نمبر ٹو ہے اگر یو آر کے ساتھ کوئی ماڈم اٹیچ ہوا ہوا ہے آگے ہم جس طرح ماڈم اسٹیٹس رجسٹر دیکھتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھیں گے ماڈم کا اسٹیٹس ہمیں پتہ چلتا ہے اگر ماڈم کے اسٹیٹس کے اندر کسی قسم کا چینج آتا ہے آگے چل کے دیکھیں گے اسٹیٹس کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر اگر کوئی بھی چینج آتا ہے تو اس کے چینج اکر ہونے پہ انٹراپٹ اکر ہوگی جس طرح سے اگر آپ ماڈم کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہوگا آپ نے اپنے کمپیوٹر کو ماڈم کے ساتھ کنیکٹ کر کے کسی سرور کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے تو جو ہی ماڈرن ڈسکنیکٹ ہوتا ہے یا ماڈرن کے اندر کسی قسم کا چینج آتا ہے تو سافٹ ویئر آپ کو بتا دیتا ہے کہ کس قسم کا چینج آیا ہے سافٹ ویئر کو کس طرح پتا چلتا ہے کہ ماڈرن کے اسٹیٹس میں چینج آیا اس انٹرپٹ کی مدد سے پتا لگ سکتا ہے کہ ماڈرن کے اسٹیٹس کے اندر کسی قسم کا چینج آیا اسی طرح سے بٹ نمبر 3 ہے بٹ نمبر 3 کو اگر آپ نے ون کیا ہوا ہے تو انٹرپٹ ٹریگر ہونے کب ٹریگر ہوگی انٹرپٹ تب ٹریگر ہوگی جب لائن کے اسٹیٹس کے اندر چینج آتا ہے یعنی کہ لائن جو ہے اگر وہ اس کے اوپر ڈیٹا آنا ختم ہو جاتا ہے یا لائن کا کسی بھی قسم کا اسٹیٹس جو ہے وہ چینج ہوتا ہے جو اس کے اندر فلو کنٹرول کے سگنلز یوز ہو رہے ہیں اس کے اندر کسی قسم کا چینج آتا ہے تو اس صورت کے اندر یہ انٹرپٹ کو جنریٹ کرے گا انٹرپٹس تو اکر ہو گئیں اب انٹرپٹ کے اکر ہونے پہ اگر کوئی ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے یا ڈیٹا سینڈ کرنے کی سچویشن آتی ہے یا کوئی بھی ریزن جس وجہ سے انٹرپٹ اکر ہوتی ہے وہ سچویشن آ کر ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے انٹرپٹ جنریٹ ہوتی ہے اب انٹرپٹ سروس روٹین کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ کس وجہ سے جنریٹ ہوئی ہے اور اس نے کیا آپریشن پرفارم کرنا ہے کیا وہ ڈیٹا کے ریسیو ہونے پہ جنریٹ ہوئی ہے یا ٹرانسمٹ ہولڈ رجسٹر کے ایم ٹی ہونے پہ جنریٹ ہوئی ہے یہ انفارمیشن اس کو مل سکتی ہے انٹرپٹ آئی ڈی رجسٹر میں سے انٹرپٹ آئی ڈی رجسٹر یہ بتائے گا کہ جو انٹرپٹ کی آکرنس ہوئی ہے وہ کس وجہ سے آکرنس ہوئی ہے تو آئیے اب ہم انٹرپٹ آئی ڈی رجسٹر کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں اور اس کے اندر بٹس کو اینالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں اس سے کیسے پتا چل سکتا ہے کہ انٹرپٹ کی آکرنس کی کیا وجہ تھی اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سگنیفیکینٹ تھری بٹس ہیں وہی صرف سگنیفیکنٹ ہیں باقی سارے ڈونٹ کیئر ہیں بٹ نمبر زیرو کا ون ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ انٹراپ ٹریگر ہوئی ہے انٹراپٹ پینڈنگ ہے انٹراپ ٹریگر ہوئی ہے اور انٹراپٹ کے ٹریگر ہونے کی کیا وجہ تھی یہ آپ کو اگلے دو بٹس میں سے پتا لگے گا بٹ نمبر ٹو اور بٹ نمبر ون سے اگر ان بٹس کی ویلو زیرو زیرو ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ماڈرن کے اسٹیٹس میں کسی قسم کا چینج آیا ہے اگر ان بٹس کی ویلو زیرو ون ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ٹرانسمٹ ہولڈ رجسٹر کے اندر ویلو ایم ٹی ہو گیا ہے اس کے اندر جو ویلو پڑی ہوئی تھی وہ ٹرانسمٹ ہوگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انٹراپٹ ٹکر ہوئی ہے اگر ون زیرو اس کی ویلو ہوتی ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ڈیٹا ریسیو ہو گیا ہے اور وہ ریڈی ہے اس لیے انٹراپ ٹکر ہوئی ہے اور اگر ون ون ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کسی قسم کا ایرر آ کر ہوا ہے اس ایرر کے آ کر ہونے کی وجہ سے انٹرپٹ جنریٹ ہوئی ہے آج کے لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ سی ایل پورٹس کس طرح سے ورک کرتے ہیں R S two three two کی کنیکٹیوٹی کس طرح سے ورک کرتی ہے ڈی بی ٹوینٹی فائیو جو پن آؤٹس ہیں وہ کس طرح سے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں ود دا ماڈرن یا ود دا کمپیوٹر اور ڈی بی نائن کے پنس کس طرح سے آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں مور اوور ہم نے یو آرٹ کے انٹرنلس کو ڈسکس کیا ہم نے بات کی ہے پی سی کے اندر جو ڈیوائس یوز ہوتا ہے فار سیریل کمیونیکیشن وہ یو آرٹ ہے UART is one of the devices جو کہ سیریل کمیونیکیشن پرفارم کر سکتا ہے اس کے اندر نمبر آف رجسٹرز ہیں ان رجسٹرز کو ہمیں پروگرام کرنا پڑے گا پروگرام کرنے کے لیے ویریس رجسٹرز ہیں ایک لائن کنٹرول رجسٹر ہے اس کی مدد سے آپ لائن کے پیرامیٹرس کو پروگرام کر سکتے ہیں کہ بائٹ کا سائز کتنا رکھنا ہے اسٹارٹ اسٹاپ بٹس کتنے بڑے ہونے چاہیے پیرٹی انیبلڈ ہونی چاہیے یا نہیں انیبلڈ ہونی چاہیے اور مور اوور جو بھی باڈ ریٹ ہے اس باڈ ریٹ کے لیے جو ڈوائزر ویلیو ہے وہ ڈوائزر ویلیو لوڈ کرنے کے لیے بھی لائن کنٹرول رجسٹر یوز ہوگا مور اوور ایک لائن اسٹیٹس رجسٹر ہے جو کہ لائن کے اسٹیٹس کو انڈیکیٹ کرتا ہے جو software programmed input output perform کر رہے ہیں وہ عام طور پہ اس رجسٹر کو چیک کرتے رہیں گے وہ یہ چیک کرتے رہیں گے کہ ڈیٹا اویلیبل ہے یا نہیں اویلیبل یا پھر ڈیٹا سینڈ کیا جا سکتا ہے یا نہیں سینڈ کیا جا سکتا آپ یہ جو ڈیوائس آپ کے پاس اویلیبل ہے اس ڈیوائس کی مدد سے انٹرپٹ ان پٹ آؤٹ پٹ بھی پرفارم کر سکتے ہیں یہ device certain I R Q level use کر رہا ہوگا اس آئی آر کیو کے مطابق جو بھی انٹرپٹ جنریٹ ہوتی ہے اس انٹرپٹ کو آپ یوز کر سکتے ہیں آنے والے پروگراموں پروگرامس کے اندر ہم دیکھیں گے کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو انٹرپٹس انیبل کرنی پڑیں گے انٹرپٹس کو انیبل کرنے کے لیے انٹرپٹ انیبل رجسٹر یوز ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے پاس فیسلٹی اویلیبل ہے کہ صرف آپ چاہتے ہیں کہ ڈیٹا ریسیو ہونے پہ انٹراپٹ آ کر ہو تو اس کو آپ انیبل کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ڈیٹا کو اگر آپ سینڈ کر سکتے ہیں سینڈ کرنے کی کیپیبلٹی ہے تو تب انٹراپٹ آ کر ہو یا دونوں کیسز کے اندر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ انٹراپٹ آ کر ہو تو دونوں کیسز کے لیے کر سکتے ہیں اگر دونوں کیسز کے لیے یا نمبر آف کیسز کے لیے آ کر ہو رہی ہے تو انٹراپٹ جب کر ہوگی اس کو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ انٹراپٹ کس وجہ سے ہوئی ہے وہ کیا آپریشن پرفارم کرے وہ یہ کیسے چیک کر سکتی ہے اس کے لیے انٹرپٹ آئی ڈی رجسٹر ہے انٹرپٹ آئی ڈی رجسٹر کے اندر وہ پڑی ہوئی ویلیو کو ریڈ کر کے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ جو انٹرپٹ آ کر ہوئی ہے اس کی کی اکرنس کیا وجہ ہے ڈیٹا کو اس نے رائٹ کرنا ہے یا واٹ ایور جو بھی اس نے آپریشن پرفارم کرنا ہے اس کے اکارڈنگلی آج کے لیکچر میں ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں آنے والے لیکچر کے اندر ہم باقی کے جو اس کے رجسٹر رہ گئے ہم اسی پوائنٹ سے پک اپ کریں گے باقی کے جتنے رجسٹرز رہ گئے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ان کے اندر دیکھیں گے بٹس کی کیا سگنیفیکنس ہے اور پھر ہم آگے کچھ اپنے پروگرامیٹیکلی ہم اس یو uh, آرٹ کو یوز کرنے کی کوشش کریں گے کچھ program driven input output کے پروگرامس بنائیں گے اور کچھ interrupt driven input output کے پروگرامس بنائیں گے اور ان کی مدد سے ہم اس کو مزید انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت انڈرسٹینڈ uh, کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے یہ آپ کو کس طرح سے ہیلپ فل ہو سکتی ہے آج کا وقت ختم ہوا جاتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ